صلی اللہ مرشد کے ساتھ جائیں گے آج جگی تو کر سہی پڑیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد اور جھومیں گے ہاں ہاں سم سم پیے گے جھومیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے بڑے سلے آیا نبی نا سلے آیا محمد بڑے سلے آیا شفیع محمد حج کا موسم ہے خوش نصیب حجاج اکرام تکافلے ترکافلے در حرمین طیبین رواں دواں ہے آئیے ہم بھی اپنے رب از وجل کی بارگاہ میں اسی اسی کے پاک گھر کی حاضری اس کے پیارے محبوب علیہ سات اسلام کی میٹھے در کی حاضری کی التجا کرتے ہیں یا خدا حج پہ مکا دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بولا یا خدا حج پہ بولا یا خدا حج پہ بولا یا خدا حج پہ بولا کہ کعبہ دیکھو کاش کعبہ پھر میٹھا مدینہ بھینا دیکھوا بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بے پلایا کعبہ دیکھو سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ وہ رکن یمانی وہ میزا رگ حرم میں کروں چاچا سجدے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں کہ خدا کا بلا لے مجھے اپنے گھر میں وہ شہر حرم وہ مجھے اپنے گھر میں یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آپ کعبہ دیکھو کاش بار کاش بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو میسر ہو میسر عرفات پھر میسر ہو سے ہو پھر میسر ہو مجھے کاش ہوجھے وشو سے جل ج مز اور مینا کا دیکھوں جل جمے مز طلفہ اور مینا کا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا کے نکاب دیکھوں اللہ کا سبب اب تو بنا دے مدینہ کو کاش بار میں پھر میٹھ مدینہ دیکھو اور جھوم کر چلو پھر مدینے کو چلو بد خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو ہاں پھر مدینے کو چلو ہاں پھر مدینے کو چلو بد خزرا دیکھو زندگی چاہیے تو مدینے چلو خوشی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی سارے کا سارا مدینے میں ہے پھر مدینے کو چلو بد خزرا کو پھر مدینے کو چلو بد خزرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا خدا حج پہ بلا میں کعبہ دیکھو یا خدا ایسے اسباب پاؤ کاش مکے چلا ہے الفت کے راستے پر رشتے حیرت سے ہیں ارے یہ کون آیا فضا لبیک کی سدانے تازہ اوشتا عرش گونجتی ہے لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک اللہم اللہم لا لا شریک شریک لک لک لک ان الحمد والنعمت والملک لبیک کلا لا لا شريك شريك لك لك لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شی لك فضا میں لبیک کی سدائیں دار چتا فرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے ارے پہ یہ کا نام آیا تو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا پتا دیکھو کاش بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش بار پھر ٹم دینا دیکھو زائرو کہنا جا کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کہہ رہا تھا یہ تڑپ رکل مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آپ سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا آقا شام ذائرو گیا یہ رو ارے کہہ رہا تھا یہ تڑپ میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر مدینہ دیکھو لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے حج کا موسم آ گیا جا جا جانا نصیب ہو اکا کا ہو نصیب متی نصیب ہو پکا کا ہو نصیب ہو رستے عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو اور حج کا سفر حج کا سفر حج کا سفر اس قدمے دوڑ کر قدموں میں آر گرو اس حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا